اسماعیل بن عبد الرحمن کہتے ہیں ہم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چراگاہ کی طرف نکلے سورج غروب ہو گیا لیکن ہم ان کی حیبت کی وجہ سے نماز کا نہ کہہ سکے حتیٰ کہ افق کی سفیدی بھی غائب ہو گئی اور رات کا ابتدائی اندھیرا بھی ختم ہو گیا پھر وہ بالآخر اترے اور ہمیں تین اور دو رکتیں یعنی مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھائیں پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا حدیث نمبر تیئیس سو چورانوے مسند احمد